السلام علیکم we will move forward with learning of web design and development see set of that is available language and how it can as our development process so far have covered various technologies in web application for example have covered Java server pages we have seen custom tags technologies available which we can use an a so far we have seen servlets we have seen Java server pages we have seen Java beans and custom tags these are different technologies that we can use to build up pages and as well as we can generate H T M L from servlets processes other language and لیکچرشن لینگویج ابھی تک جب آپ نے ویب ڈیولپمنٹ کی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سرولیٹ بناتے ہوئے میں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ بھائی جاوا کا کوڈ تو لکھنا آ گیا ایک ڈیولپر ہے is very good at Java H T M L اس کو ڈیزائن کرنی نہیں آتی ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ بہت اچھا نہیں لکھ سکتا لکھ بھی سکتا ہے تو بہت اچھی ڈیزائننگ سرولیٹ کے اندر سے کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا سو so, ہم نے جی ایس پی پیجز پہ جی ایس پی پیجز پہ چلے گئے جی ایس پی پیجز پہ جب ہم نے بات کی تو ہم نے دیکھا کہ جی ایس پی پیجز کے اندر ہم ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیمپلیٹ بنا لیتے ہیں جس طرح کا چاہے ایک فرنٹ اینڈ بنا سکتے ہیں but still to interact with our back end to interact with our server we need certain amount of Java code اب یہاں پہ تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں تو پرابلم جہاں پہ آ جاتی ہے وہ سیپریشن آف رولس کی بہت اچھے جو جرنلی ڈیولپرز ہوتے ہیں they are very good at programming but generally وہ پروگرامنگ میں تو ان کی ایکسپرٹیز اویلیبل ہوتی ہیں اتنے اچھے وہ فرنٹ اینڈ کے ڈیولپر نہیں ہوتے as compare to there is a class جن کو ہم گرافک ڈیزائنرس کہتے ہیں وہ very good at front end aesthetic sense ان کی ہوتی ہے کریٹو ہوتے ہیں نئی نئی چیزیں بنا سکتے ہیں they are very good at developing front end but they are very poor at writing in fact ان کا کیونکہ ایک شعبہ ڈفرینٹ ہے ایک ڈفرنٹ کیٹیگری سے وہ بلانگ کرتے ہیں تو انہیں جاوا کوڈ یا کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج کا کوڈ سیکھنے کی اتنی زیادہ ضرورت throughout their professional life پیش نہیں آئی ہوتی when we are working with آئی جی ایس پیز اور سرولیٹس ہمیں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمیں جاوا بھی آنی چاہیے اور ہمیں ایچ ٹی ایم ایل بھی آنی چاہیے in order to make a web application تو ایک اگر آپ ڈیولپمنٹ uh, کر رہے ہیں پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اگر فرنٹ اینڈ کا بھی تھوڑا کام آپ کے پاس ہے اور جاوا uh, بھی آپ نے لکھنی ہے تو پھر آپ کو دونوں چیزیں تھوڑی بہت آنی چاہیے اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک چیز کی ایکسپرٹیز رکھنے والے اکثر دوسری طرح کی چیزوں میں ویک ہوتے ہیں اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ ہائپوتھیٹیکل ہیں مائک یہ ایک ایسے صاحب ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ڈیولپر ہے is a hardcore developer handles all business logic and back end matter so یہ پروگرامنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں ڈیٹا بیسز سے کنیکٹ کرنے میں ایکسپرٹ ہیں جاوا ڈیٹا بیسز اور ایکسمل میں یہ مہارت رکھتے ہیں اسے تھوڑا تھوڑا سب کچھ آتا thing but eventually get see Java آتی ہے J S P based technology کو یوز کر کے یہ ہمارا بھی کام کر سکتا ہے and then there is Philip Philip is a site designer website look really cool knows H T M L JavaScript in these technologies Philip جیسے لوگوں کو جب جاوا کوڈنگ کرنی پڑتی ہے اپنے H T M L pages کے اندر تو it becomes really scary thought for them کہ بھائی میں تو ایکسپرٹ ہوں گرافک ڈیزائنس کا فرنٹ اینڈ بنانے کا I am expert in Flash and maybe JavaScript and something else which is use for front end تو میں کیسے جاوا کی کوڈنگ کروں تو اب کیا کریں کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں اور جو جاوا کے ڈیولپرز ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں یعنی کہ جاوا کے ڈیولپرز بزنس لاجک ڈیولپ کریں جاوا بینس ڈیولپ کریں ڈیٹا بیسز سے کنیکشن کریں اور ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ کام ہم نے کر لیے یہ اس کو فرنٹ اینڈ کے اندر استعمال کر لیں استعمال ابھی بھی ہم فرنٹ اینڈ کے اندر کر رہے ہیں جاوا بینس کو ہم گیٹ کرتے ہیں ان کی ڈفرینٹ پراپرٹیز ہم لیتے ہیں ان کی ڈفرینٹ جیسے ہم نے ایڈریس بک کی کئی دفعہ ایگزامپل کی نیم ایڈریس فون نمبر وغیرہ وہاں سے ہم نکالتے ہیں تو استعمال ابھی بھی ہم کریں لیکن وہ جو سینٹیکس پیچ میں ہے وہ ہے جاوا کا end which is a bit difficult for web designer for people like Philip تو ہم ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کیٹیگریز کے لوگوں کو استعمال کریں ہم سیپریشن آف رول چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فلپ جیسے لوگ جو ہے ویب ڈیزائن کریں ہماری ویب اپلیکیشن کا فرنٹ اینڈ ڈیزائن کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بیک اینڈ کے ساتھ کنیکٹیوٹی دے سکیں بیک اینڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے فلپ نے پروگرام ڈیولپ نہیں کرنا بلکہ جو شروع میں ہمارے پاس مائک تھا جو کہ بہت ایکسپرٹ تھا ڈیولپمنٹ میں پروگرامنگ لینگویجز میں he is going to develop our back end business logic database connectivity سارا کام اس نے کرنا ہے تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو پروگرشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ شروع میں ہم نے آپ کو ٹوٹل جاوا اور سولوشن دیا سرولیٹس پھر جی ایس پی میں لے گئے اور سرولیٹس کو ساتھ رکھا اب ہم جی ایس پی میں جاوا کا کوڈ کم کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جاوا کا کوڈ مینیمائز ہو اور آئیڈیل کیس تو یہ کہ جاوا کا کچھ بھی کوڈ فرنٹ اینڈ کے پیجز میں نہ ہو جی ایس پی پیجز میں نہ ہو سارا کا سارا کوڈ جو ہے وہ لائے کرتا ہو ہمارے آ, کسی نارمل لینگویج میں کسی ایسی لینگویج میں جو کہ ویب ڈیزائنر کے لیے ڈیفیکلٹ نہ ہو بلکہ اور جتنی بھی لاجک ہے وہ ہم جاوا میں پیچھے لکھ سکیں تو یہ سارے کام جب ہم نے کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رولس کی سیپریشن کریں رولس کی سیپریشن ایک تو یہ کہ ایکسپرٹیز کے حوالے سے ضروری ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ you get people with different salary rates تو اکنامکس بھی اس میں انوالو ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے جو ہارڈ کوڈ پروگرامر ہیں they might be very expensive جو بزنس لاجک ڈیولپ کر رہے ہیں اور جو آپ کے جو ہیں ویب ڈیزائنر وہ اتنے ایکسپینسو نہ ہوں اور وائس ورسا تو ہم یہ چاہتے ہیں اگر ہم ایک ہی بندے سے سارا کام کروائیں گے تو کیا کرے گا ایک ٹائم بھی زیادہ لے گا because he is not an expert in everything also ہماری کاسٹ بڑھ جائے گی جب فلپ پیچھے جا کے جاوا لکھے گا تو وہ کاسٹ بڑھ جائے گی اس نے سیکھنی بھی اور اس کی اتنی ایکسپرٹیز بھی نہیں سے ملا لی جب مائک ڈیولپ کرے گا فرنٹ اینڈ تو وہاں پہ بھی کاسٹ بڑھ جائے گی because Mike is an expensive developer تو سیپریشن آف رول جو ہے وہ اوور آل ایکسپرٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے اور پھر یہ جو کاسٹ کا فیکٹر ہے اس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کوشش ہماری یہ ہے ٹارگیٹ ہمارا یہ یا جو ہمارا گول ہے وہ یہ کہ جی ایس پی پیج کو یا جو فرنٹ اینڈ والا پیج ہے اس کو سمپلیفائی کیا جائے اس کے اندر سے جاوا کا کوڈ مائنس کیا جائے جتنا میکسیمم پاسبل ہو سکتا ہے تو ایکسپریشن لینگویج جو آج ہم ڈسکس کریں گے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے expression language makes you J S P page really simple the goal of an expression language is to make your J S P page simple and nothing else it's not scripting language it's not a programming language یہاں پہ سمپلسٹی ہمارا میجر گول ہے جو ایکسپریشن لینگویج کی جو ہے موٹیویشن وہ بیسیکلی جاوا اسکرپٹ اور پاتھ جو لینگویجز ہیں ان سے آئی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم جو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ گول وہ یہ کہ ایکسپریشن لینگویج ایک بہت سمپل سی چیز ہے ایکسپریشن لینگویج کو یوز کرتے ہوئے ہم جو پیچھے جاوا کی کوڈ ہے جو پیچھے جاوا کے آبجیکٹس ہیں ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب ہم پچھلے اپنے لیکچرز میں تھوڑی سی کوڈنگ آپ کو دکھاتے ہیں جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں ہم پیچھے سے ڈیٹا لے کر آتے ہیں سرولیٹ کے اندر کنٹرولر کے اندر یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم جاوا کا کوڈ لکھ رہے ہوں اس ڈاٹا کو جو جاوا بینس کے فارم میں ہوتا ہے ہم سیٹ کروا دیتے ہیں کسی اسکوپ میں ان ریکویسٹ اور session scope and then at the front end we extract values from those beans تو اب ہم چاہیں گے یہ کہ فرنٹ اینڈ پہ ایکسپریشن لینگویج یوز کریں تاکہ یہ کام جو ہے جاوا کا کوڈ کچھ منیمائز ہو جائے کچھ جاوا کا کوڈ منیمائز ہوگا ایکسپریشن لینگویج کے تھرو کچھ منیمائز ہوگا جی ایس ٹی ایل کے تھرو جو کہ ہمارا ایکسپریشن لینگویج کے بعد کا ٹاپک ہے تو فرنٹ اینڈ پہ کوڈ مینیمائز ہوگا جاوا کا بیک اینڈ پہ اسٹل جاوا کی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایک ایکسپیرئنس ڈیولپر کر رہا ہوگا سو so, مائک جو ہے وہ بینس بنا کے دے رہا ہوگا ایسی بینس جس میں بزنس لاجک بھی ہے ایسی جاوا بینس بھی جو کہ ڈیٹا کو انکیپسولیٹ کیے ہوئے بھی ہیں اور فرنٹ اینڈ کے اوپر جو ہمارا گرافک ڈیزائنر ہے وہ ان بینس کو یوز کر رہا ہوگا ایک بہت ہی سمپلیفائڈ طریقے سے ایکسپریشن لینگویج کو یوز کرتے ہوئے تو جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے کچھ یہی ڈپیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے جب ہماری ریکویسٹ آتی ہے تو اس کے اگینسٹ بزنس لاجک پروسیس ہونی ہوتی ہے اس کا کوڈ جو ہے وہ ہمارا ایکسپیرینس ڈیولپر لکھ رہا ہے جو کہ مائک ہے اینڈ دین وہ جاوا بین بنا کے دے دیتا ہے فلپ کو جو کہ اس کو فرنٹ اینڈ پہ کر دیتا ہے اسکرین پہ اس وقت جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ایک جی ایس پی پیج دکھایا ہوا ہے جس میں ہم ایکسپریشن لینگویج استعمال نہیں کر رہے بلکہ جاوا کا کوڈ استعمال کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ ریکویسٹ والے میپ کے اندر ایک بین سیٹ ہوگی جس کا نام ہوگا پرسن ایک جاوا کا آبجیکٹ سیٹ ہوگا جس کا نام ہوگا پرسن تو ہم دیکھیں کہ اس کو کیا کر رہے ہیں کہ request dot get attribute اور پرسن ہم کی دیتے ہیں اس کے اگینسٹ جو ہمیں آبجیکٹ ریسیو ہوتا ہے اس کو ہم کاسٹ کرتے ہیں پرسن میں اور ایک پرسن ٹائپ کے ویریبل پی میں اس کو اسٹور کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ چیزیں جو نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ٹائپ پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو ڈکلیئر کر سکیں so you must declare person P میں پرسن ہماری ٹائپ ہے جو کہ ہمیں پتا ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ پی ہمارے اس ویریبل کی ڈکلیریشن ہے اس کے بعد جب آپ نے پی میں سے اس کا نیم نکالنا ہے تو P dot get name use کریں اور ایکسپریشن ٹیگ کو استعمال کریں so it's a little bit awkward syntax and then جب ہم نے کچھ کمپیرزن کرنا ہے کہ کیا ان صاحب کا ڈریس ڈیفینس ہے یا نہیں تو ہم لکھ رہے ہیں F P dot get address dot equals defence اب یہاں پہ جو ہمارا فرنٹ اینڈ کے ڈیولپر ہے اس کے لیے یہ کافی ایک مشکل چیز ہوگی کیونکہ اس کو پورے کا پورا جاوا کا سینٹیکس آنا چاہیے as compare to that look a this page person name کے آگے ہم نے ایک ڈالر سائن ڈالا ہے اور بریکٹس کے اندر ہم نے لکھ دیا ہے پی ڈاٹ نیم ڈکلیریشن نہیں ہے پی ڈاٹ نیم ڈائریکٹ لکھ دیا ہے یہاں پہ اس صاحب کا نام پرنٹ ہو جائے گا پھر ایک اور آپ ٹیگ دیکھ رہے ہیں C colon F test to P dot address to param dot add C colon F جو ہے یہ ایک جی ایس ٹی ایل کا ٹیگ ہے اور اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے لیکن آپ دیکھیں کہ ایکسپریشن لینگویج کی ہیلپ سے ہم نے جو پی کا ایڈریس ہے اس کو پیرامیٹر کے ایڈریس سے یہاں پہ کمپیئر کیا ہے اور پھر پی کا نام دوبارہ شو کیا ہے تو this page looks very simple as compare to our previous page جس میں ہمیں جاوا کا سینٹیکس استعمال کرنا پڑ رہا تھا سو ایکسپریشن لینگویج ہم نے دیکھی ہے کہ ہماری اوور آل پیج کے اسٹرکچر کو جو ہمارا فرنٹ اینڈ کے اوپر کوڈ ہے اس کو سمپلیفائی کر دیتی ہے اس میں سے جاوا کا کانٹینٹ جو ہے وہ ریڈیوس کر دیتی ہے ایکسپریشن لینگویج کے اندر ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں اس میں ویریبل سیٹ کر سکتے ہیں ویریبل کی ویلو ایکسیس کر سکتے ہیں ویریبلس دیکھ سکتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹائپ کے آبجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں جیسے ریکویسٹ ہے سیشن ہے پیرم ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر کی ویلوز ایکسیس کر سکتے ہیں using a very simple syntax ہم اپنی دو لاجیکل اور ریلیشنل آپریٹرز وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ وہ چیزیں جو ہم ایکسپریشن لینگویج کے اندر کر سکتے ہیں ہم ان کو ون بائی ون ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کیپیبلٹیز ہیں ایکسپریشن لینگویج کی سو ایکسپریشن لینگویج کے اندر we can write expression and identifiers we can also write arithmetic logical and relational operators there is is is. an automatic type conversion facility that available. We'll see see shortly what it Access to beans, arrays, and maps. جو ایکسیس کر سکتے ہیں ریکویسٹ میپ سیشن کر سکتے ہیں تو وہ سارے آبجیکٹس ہمیں جی ایس پی پیج کے اندر اویلیبل ہوتے تھے وہ ایکسپریشن لینگویج کے اندر بھی اویلیبل ہوں گے تو ایکسپریشن لینگویج کا جو سینٹیکس ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت آ رہا ہے اس کی جو فارمیٹ ہے وہ یہ کہ ڈالر سائن سے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بریکٹس ہماری اسٹارٹ ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہم کوئی بھی ویلڈ ایکسپریشن لکھ کے اپنی بریکٹس کو کلوز کر سکتے ہیں اور ویلڈ ایکسپریشنس کی کیا ٹائپس ہیں ہمارے پاس we have literals we have operators we have variables variables are obviously reference to different objects and we can also have implicit call to function using their property names as a valid expression so they are different kind of expression that are available to us یہ ہم ڈائٹلی سکتے ہیں آپ سنگل کوڈ یا ڈبل کے اندر استعمال کر سکتے ہیں کوئی آبجیکٹ نل ہے یا نہیں ہے یہ آپ کے سامنے کچھ اس کی ایگزامپل آ رہی ہیں لٹرلس کو یوز کرنے کی ڈالر سائن کے اندر ہم نے بریکٹس میں لکھا ہوا ہے فالس اور سملرلی ڈالر سائن کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے eight into three which is twenty four اور یہ پرنٹ ہو جائے گا ہماری اسکرین پہ آگے جا کے جب ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اس کا پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے you can also use different kind of operators یہ وہی آپریٹر ہیں جو کہ آپ بہت زیادہ استعمال کرتے آئے ہیں کسی بھی لینگویج کے اندر جو ہوتے ہیں such as arithmetic operators multiplication division etcetera we can use grouping جیسے آپ اپنے کوڈ کے اندر بلاکس بنا سکتے ہیں تو ہم بھی اس ایکسپریشن لینگویج کے اندر ڈفرنٹ بلاکس بنا سکتے ہیں پیرنس ڈال کے we can use logical operators اور not we can use relational operator which is double equals to stand for equals then greater etcetera person operator known as empty اگر آپ کو کسی ویریبل کے اوپر یا کسی چیز کو آپ چیک کرنا چاہتے ہو کہ وہ نل ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ کو ایم ٹی ریٹرن کرے گا if that is null value and we can also use ternary operator which is conditional operator question mark کے ساتھ colon Now examples of using expression language operators are 6 into 5 plus 5 this will evaluate to 35. Similarly we can use relational operators such as x greater equals to minimum and x lesser equals to maximum. So آپ نے دیکھے گی ہم نے لاجیکل اور ریلیشنل آپریٹرس کا استعمال کیا ہوا ہے M M T T name name it will true if the is an یعنی کہ اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا اور یا وہ نال ہے سو نیم ہمارا ایک ویریبل ہے ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ویریبل خالی ہے کسی ویلو کو پوائنٹ نہیں کر رہا یا نل ہے تو ہم اس کے اوپر ایم ٹی کا آپریٹر لگا سکتے ہیں سو ابھی جو ہم نے ایکسپریشن لینگویج کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ڈسکس کیے ہیں ان میں لٹرلس ہیں اور آپریٹرس ہیں لٹرلس جو کانسٹنٹ ویلیوز ہوتی ہیں آپ لائک پروگرامنگ لینگویجز کے اندر بھی لٹرلس کا آپ نے استعمال کیا ہوا ہے جیسے ڈبل کوڈس کے اندر میں ہیلو لکھ دوں تو اٹس اے اسٹرنگ لٹرل خالی فور لکھ دوں it's an integer literal so ہم لٹرلس کا استعمال کر سکتے ہیں ایکسپریشن لینگویج کے اندر اور ہم ڈفرینٹ آپریٹرس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا پلس ہے ملٹیپلیکیشن ہے ریلیشنل آپریٹرز ہیں لاجیکل آپریٹرز ہیں ان کا استعمال اصل میں آئے گا کہاں پہ ایک تو یہ کہ آپ کوئی سمپل سے کام کرنا چاہتے ہیں ارتھمیٹک لیٹ سے ارتھمیٹک ایکسپریشن ایویلویٹ کر کے ریزلٹ دکھانا چاہتے ہیں فور انٹو فائیو کا آپ ریزلٹ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ بجائے کہ آپ اپنا اسکرپلیٹ اوپن کریں اور اس کے اندر فور کو فائیو سے ملٹی پلائی کرائیں اور پھر ایکسپریشن کے ٹیگ کے اندر یہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ٹیلنگ کر کے اس کی ویلو دکھائیں all you can all you need to do is to write a dollar sign put braces and then اپنی جو بریکٹس ہے وہ ڈالیں اور اس کے بعد آپ یہ فور انٹو فائیو لکھ سکتے ہیں یہ جو فور انٹو فائیو ہے یہ تو لٹرلس کی ملٹیپلیکیشن ہوگی آپ چاہیں تو اسی طرح آپ کے جو ویریبلس ہم آگے ابھی آپ سے ڈسکس کریں گے جو آئیڈینٹیفائرس ہیں جو آپ آبجیکٹس ہیں ان کے اندر اگر کوئی ویریبلس ہیں تو آپ ان کی ویلوز کو کے اوپر یہ آپریٹرس کا استعمال کر سکتے ہیں سملرلی تھوڑا سا ایکسپریشن لینگویج کے بعد جب ہم چلیں گے جی ایس ٹی ایل کی طرف تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈفرینٹ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ کنڈیشنز یا ابھی ہم کے اندر کرتے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جاوا کا کوڈ منیمائز ہو جائے جی ایس پی پیج کے اندر تو جی ایس ٹی ایل کے اندر یہ جتنی بھی آپ کی کنڈیشنز ہیں یا آپ کی آئٹریشن ہیں جو آپ کی کامن پروگرامنگ ہوتی ہے ایک ویب پیج کے اس کے ٹیگس بنا کے دے دیے گئے ہیں تو ہم وہاں پہ دیکھیں گے ان ٹیگس کے اندر بھی یہ ایکسپریشن لینگویج کو ہم استعمال کر سکتے ہیں سو ایکسپریشن لینگویج کے جو ڈفرینٹ آپریٹرس ہیں اور اس کی جو ڈفرینٹ ایکسپریشن ہیں جو لٹرلس ہیں ان کا ہم استعمال ایک تو ویسے بھی پیج پہ کر سکتے ہیں ویسے شاید استعمال اتنا زیادہ نہ ہو لیکن اس کے علاوہ جو ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جی ایس ٹی ایل کے ٹیگز استعمال کریں گے ان میں بھی ان کا یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ جو اب آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہ ایکسپریشن لینگویج آئیڈینٹیفائرس ابھی تک ہم نے لٹرلس اور آپریٹرس کی بات کی نیکسٹ جو چیز ہے وہ آئیڈینٹیفائرز ہیں نیم آف این آبجیکٹ تو کوئی اگر آپ کا آبجیکٹ ہے جو کہ کسی جی ایس پی اسکوپ میں اسٹورڈ ہے جی ایس پی کے ڈفرنٹ اسکوپ ہم نے ڈسکس کیے تھے پیج اسکوپ تھا ریکویسٹ اسکوپ تھا سیشن اسکوپ تھا اپلیکیشن اسکوپ تھا تو اگر کوئی آبجیکٹ آپ کا کسی جی ایس پی اسکوپ میں اسٹور ہوا ہوا ہے تو you can refer that object اور وہ ہمارا آئیڈینٹیفائر کرائے گا آپ اس کا نام استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا ایک آئیڈینٹیفائر بن جائے گا جیسے کہ ابھی آپ کو ہم نے جو تھوڑی دیر پہلے کوڈ دکھایا تھا اس میں لکھا ہوا تھا پی ڈاٹ نیم اب یہ پی جو آبجیکٹ ہے یہ جو پرسن ٹائپ کا آبجیکٹ تھا یہ کسی اسکوپ میں سیو تھا یہ سیشن میں سیو تھا اور مے بی یہ ریکویسٹ میں سیو تھا تو وہاں پہ ہم نے یہ اس کے ساتھ کام کیا تھا other than expression language has to objects on a J S P page J S P page پہ ڈفرنٹ امپلیسٹ آبجیکٹس اویلیبل تھے آؤٹ کا آبجیکٹ تھا ریکویسٹ کا آبجیکٹ تھا ریسپانس کا آبجیکٹ تھا یہ ڈفرنٹ آبجیکٹس جو جی ایس پی پیج پہ اویلیبل تھے expression language has access to these implicit objects اور اس کے لیے اٹ ہیز ریزروڈ آئیڈینٹیفائرس اور اگر آپ ان ریزروڈ آئیڈینٹیفائرس کے علاوہ کوئی اور آئیڈینٹیفائر یوز کرتے ہیں جیسے اگر آپ ریکویسٹ لکھتے ہیں تو ریکویسٹ کا تو مطلب ہے کہ آپ ایک امپلسٹ آبجیکٹ کو ریفر کر رہے ہیں لیکن اگر آپ پی لکھتے ہیں تو پی کوئی امپلسٹ آبجیکٹ نہیں ہے تو آپ کی جو ایکسپریشن لینگویج ہے وہ یہ سمجھے گی کہ آپ نے کسی اپنے آئیڈینٹیفائر کے بارے میں بات کی ہے کسی اپنے آبجیکٹ کے بارے میں بات کی ہے جو آئی ریکویسٹ میں سیو ہے یا سیشن میں سیو ہے اینڈ سو آن میں ہو سکتا ہے وہ سیو ہو تو یہ ہمارے پاس امپلیسٹ آبجیکٹس ہیں جن کو ہم ایکسپریشن لینگویج کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں جن امپلیسٹ آبجیکٹس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ان میں شامل ہے پیج کانٹیکسٹ یہ جی ایس پی کا وہ آبجیکٹ ہے جس کے تھرو آپ جی ایس پی کے باقی سارے آبجیکٹس کو ایکسس کر سکتے تھے جیسے request and so on and then you can access all the scope such as page scope page scope آپ کا ایک ہے آپ کو پیج کے اندر پڑے ہوئے جو بھی چیزیں ہوں گی جو بھی آبجیکٹس ہوں گے ان تک ایکس دے دے گا تو page scope is basically map associating names and values of page scope attributes you can also use request scope which is a map that associates names and values of request scope scope variable so request کے اندر اگر کوئی جاوا بینس پڑی ہوئی ہیں تو آپ ان کے نام کے تھرو اس کو اس ریکویسٹ کو کے ایکسیس کر سکتے ہیں then there is a session scope and application جتنے بھی ہمارے اسکوپ ویریبلس ہیں we can access these variables using expression language we can also access the request parameter وہ پیرامیٹر جو یوزر نے ٹائپ کیے ہوتے ہیں ان کو ہم پیرم کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں اور ان کی ویلوز اگر ایک پیرامیٹر کے against more than one values ہیں تو پیرم ویلوز کے تھرو ایکسیس کیا جا سکتا ہے similarly if you want to the request header تو اس کے لیے ہیڈر کا ایک آبجیکٹ ہے اور ہیڈر ویلوز اگر ہم پوری ہیڈر کی ویلوز لینا چاہ رہے ہیں similarly we can access cookies اگر آپ نے کوکیز کی ویلوز لینی ہے کوکیز کو ریڈ کرنی ہے تو ہم ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور انیشلائزیشن والے پیرامیٹر جو تھے ان کو بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں using the init param object تو یہ ہم نے ایکسپریشن لینگویج سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں انتہائی تیزی سے ڈسکس کی ہیں آئی ایم شیور کہ آپ ابھی سوچ ہی رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ لیکن ابھی ہم اس کی ایگزامپل ایک تھوڑی سی دیکھیں گے ایکسپریشن لینگویج سے ریلیٹڈ جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں میں نے بتایا کہ آپ ایکسپریشن لینگویج کے اندر ڈالر سائن کے اندر کوئی بھی ویلڈ ایکسپریشن دے سکتے ہیں ویلڈ ایکسپریشن میں لٹرلز آ سکتے ہیں one two three X Y Z Ali Hasan Muhammad یہ سارے لٹرلز آ سکتے ہیں اسپیشل لینگویج کے اندر آپ ویریبل آپ اپنے امپلسٹ آبجیکٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ڈفرینٹ آپریٹرز استعمال کر سکتے ہیں پلس مائنس ملٹی پلائی اور اس کے علاوہ آپ اسکوپ کے اندر موجود ویریبلس کو استعمال کر سکتے ہیں ایسا کوئی آبجیکٹ جو آپ نے ریکویسٹ والے ہیش میپ میں رکھا ہو یا آپ نے سیشن میں رکھا ہو یا اپلیکیشن میں رکھا ہو جتنے بھی ہیش میپس ہمارے پاس اویلیبل ہیں آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دکھائیں گے ایگزامپل بہت چھوٹی سی ہے ہیلو ورلڈ ٹائپ کی جس طرح کی چیزیں لیکن یہ آپ ایکسپریشن لینگویج کا دکھائے گی کہ کس طرح یہ جاوا کے کوڈ کو مینیمائز کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سرولیٹس پہ کام کر رہے تھے سرولیٹ کے بعد آپ کو جی ایس پی میں لے کر آئے تھے تو اچانک بہت سارا جو جاوا کا کوڈ تھا جو اوپر جیسے public void do get do post والے جو میتھڈ تھے وہ ختم ہو گئے تھے اوپر سے ختم ہو گئے تھے تو اچانک بڑا ریلیف سا فیل ہوا تھا کہ یہ شاید مختصر کوڈ ہے سملرلی اب ہم آپ کو ایکسپریشن لینگویج میں لے کر جائیں گے تو آپ دوبارہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اسی قسم کا احساس ہوگا کہ ایک بہت چھوٹی سی جگہ پہ کمپیکٹ وے میں یوزنگ جاوا سینٹیکس ہمارا کافی کام ہو جاتا ہے تو کریں گے ہم یہ کہ بہت سمپل سا ایک پیج بنائیں گے جس پہ ہم دو نمبر دیں گے نام ون نام ٹو دو پیرامیٹرز بنا کے اور ایک اور پیج پہ جا کے ان کو ایڈ کریں گے دیکھیں گے ہم کہ آپ کو بتائیں گے دوبارہ سے ریمائنڈ کروائیں گے کہ کیسے آپ نے اس کو جی ایس پی پیج میں کیا تھا اور ایکسپریشن لینگویج نے کیا کمال کر کے دکھایا اور ساتھ ہی ہم تھوڑی تھوڑی سی جو پیچھے ہم نے بھی چیزیں انتہائی تیزی سے پڑھی ہیں آپریٹرز وغیرہ اور آبجیکٹس ان کا ایک چھوٹا سا یوز آپ کے سامنے آ جائے گا اس وقت کچھ چیزیں ہم تیزی سے اس لیے بھی کور کریں because you know the basics اور ان کو جب آپ تھوڑے سے ہینڈ آؤٹس دیکھیں گے تھوڑے سے لیکچرس کو ریپیٹڈلی دیکھیں گے یا ویب پہ ریسورسز تلاش کریں گے تو you will know a lot about it after building the foundation now telling you اسمالبلپل جو ہے ہماری یہ کیسے تو ہمارے سامنے جس میں دو نمبر کی ٹیکس فیلس ہے اور ایک بٹن ہے کیلکولیٹر تو دو نمبر ہم دیکھے کیلکولیٹر کا بٹن جب ہیٹ کرتے ہیں تو دوسرے پیج پہ آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے ریزلٹ جو بھی ہم نے دو نمبر ایڈ کیا تھا ان کا سام تو اگر آپ سکس تھری فور سیون جو بھی ایڈ کریں گے ان کا سم نظر آئے گا let's take a look at the code یہ ہمارا وہ پیج ہے جس پہ ہماری ٹیکس شیور کہ آپ اس کوڈ سے فیملیئر ہوں گے اور یہ کر سکتے ہیں ہم نے صرف دو ان پٹ باکسز بنائے ہیں ایک کا نام نم ون رکھ دیا ہے دوسرے کا نام نم ٹو رکھ دیا ہے ایک سبمٹ کا بٹن ہے اور یہ ساری چیزیں انکلوز ہیں ایک فارم کے اندر فارم پہ جب ہم بٹن پریس کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ایکشن کا ایٹریبیوٹ ہمیں لے کے جاتا ہے تو ایکشن کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے result dot J S P تو ہم result dot J S P پہ چلے جائیں گے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ ہم اگر جی ایس پی پیج پہ ہوتے اور وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے تو ہم کیسے کوڈ کرتے ہم کرتے یہ کہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کرتے اس کو نام ون دیتے جو ویلو آتی ہے اس کو ایک اسٹرنگ میں اسٹور کرتے اسی طرح ہم request dot get parameter num two کرتے جو ویلو آتی ہے اسے دوسری اسٹرینگ میں اسٹور کرتے اس کے بعد ہم ان دونوں اسٹرینگس کو کنورٹ کرتے انٹیجرز میں انٹیجر ڈاٹ پارس انٹ کے تھرو سو ایک ہمارے پاس نم ون آ جاتا ہے انٹ انٹ اور دوسرا نم ٹو ہمارے پاس آ جاتا ہے سو یہ چار کوڈ کی ایسی لائنیں ہیں جو کہ ہمیں یہاں پہ لکھنی پڑتی ہیں اور آبیسلی اگر آپ انٹیجر ڈاٹ پارس انٹ لکھنا چاہتے ہیں ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کرنا چاہتے ہیں تو جو صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں فار ایگزامپل فلپ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جاوا کا سینٹیکس کیسے ہے Once we have both integers num1 and num2, we can use the expression tag or we can use out.println to print their sum. So num1 plus num2 ہم print کر دیتے ہیں, اس کا result print کر دیتے ہیں. Now let's take a look کہ یہ ہم expression language میں کیسے کریں گے. We have just one line. Dollar sign bracket param.num1 plus param.num2 and bracket close. تو یہ صرف ایکسپریشن لینگویج نے کام کر دیا ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے یا ایکسپریشن لینگویج ہمارے لیے کیا کچھ کر رہی ہے تو ڈالر سائن جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ہم ایکسپریشن لینگویج اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پیرم ہمارے پاس ایک امپلسٹ آبجیکٹ ہے ابھی جب ہم نے امپلسٹ اپنے دیکھے تو اس میں ایک پیرم امپلسٹ آبجیکٹ تھا یہ ایک ہیش میپ ہے جو کہ یوزر نے جو پیرامیٹر دیے ہوتے ہیں ان کی ویلوز ہمیں دیتا ہے پیرم ڈاٹ نم ون وہ ویلو ہمیں دے گا جس یوزر نے نم ون ٹیکسٹ فیلڈ میں انپوٹ کی تھی اچھا اب یہاں پہ وہ ویلو ہمارے پاس اسٹرنگ میں آتی ہے لیکن ایڈیشن دو انٹیجرس کی ہو سکتی ہے اس لیے ہماری ایکسپریشن لینگویج جو ہے وہ آٹومیٹکلی اسٹرینگ کو کنورٹ کر لیتی ہے انٹیجر میں اور اس کے اندر ہم param dot num two add کر لیتے ہیں اور آٹومیٹکلی یہ چیز کنورٹ ہو کے ایک ایچ ٹی ایم ایل کی فارم لے لیتی ہے تو ہم نے پیرامیٹر سے بھی ویلوز نکال لی ان کی آٹومیٹک کنورژن بھی کر لی اور اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں خود سے کرنا پڑا یہ سارا کام آٹومیٹکلی ایکسپریشن لینگویج نے کر دیا without using any considerable Java syntax بلکہ یہاں پہ تو شاید کچھ بھی نہیں ہے ایک پلس کا آپریٹر ضرور ہے جو کہ ایکسپریشن لینگویج کا اپنا ہے سو آپ نے دیکھا کہ ایکسپریشن لینگویج ہمارے کافی کام کو آسان کہہ رہی ہے ہمارا سینٹیکس جو ہے فرنٹ اینڈ کا جو ویب پیجز کا H T M L pages کا جو سینٹیکس ہے جی ایس پی پیجز کا جو سینٹیکس ہے جاوا کوڈ کی ریڈکشن ہو رہی ہے and team which doesn't know anything about Java اس کو اگر ہم صرف اپنے آبجیکٹس کے نام بتا دیں ابھی ہم نے آبجیکٹس یہاں پہ استعمال نہیں کیے لیکن آبجیکٹس کے نام بتا دیں یا اسے جی ایس کے ویریبلس کا پتا ہو ایک سیٹ آف آبجیکٹس کا پتا ہو تو اس کو استعمال کر کے وہ کافی کام اپنا کر سکتی ہے فرنٹ اینڈ ڈیولپ کر سکتی ہے ایکسپریشن لینگویج کے تھرو ابھی جو ہم نے چیزیں ایکسیس کی اس میں ہم نے پیرامیٹر کا میپ دیکھا ہے کہ پیرم کے اندر جتنے بھی یوزر نے پیرامیٹر پٹ کیے ہوتے ہیں کسی فارم کے تھرو ٹیکس فیلس کے تھرو وہ ہمیں پیرم کے آبجیکٹ کے تھرو اویلیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس there are other ten implicit objects that are available in total there are eleven implicit objects ایک پیرم ہو گیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے امپلیسٹ آبجیکٹس ہیں تو ان کا یوز کیسے ہے ہم پوری پوری ایگزامپلس تو یہاں کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آئی جسٹ شو یو کہ ان کو آپ کیسے ان میں سے ایک دو کو استعمال کر سکتے ہیں and the rest is just a syntax you know the basic programming the back end is your main thing جس کو جس پہ پروگرامنگ کرتے ہوئے جس کو کوڈنگ کرتے ہوئے آپ کا زیادہ ٹائم لگے گا سو فار ایگزامپل جو ہمارا گرافک ڈیزائنر ہے یا جو فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہے اس کو کبھی بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ ایک اگر فائنینشیل اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر کیسے سے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے یہ سارا کام ہمارا ایک ڈیولپر کو پتا ہوگا فنکشنل اسپیسیفکیشن کو پڑھنے کے بعد وہ ایک جاوا کی کلاس لکھے گا جس میں یہ سارا کام ہو رہا ہوگا تو فرنٹ اینڈ پہ کام یہ کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو ریزلٹ کو ڈسپلے کیسے کرنا ہے یا ان چیزوں سے ریلیٹڈ ان پٹ اٹھا کے پیچھے کیسے دینی ہے پروسیسنگ ساری پیچھے ہی ہو رہی ہوتی ہے سو بیک اینڈ اگر اتنا ہے تو فرنٹ اینڈ اس کا ون فورتھ پارٹ آپ سمجھ لیں یا کچھ زیادہ ہوگا کہ فرنٹ اینڈ جہاں سے یوزر نے انٹریکشن کرنی ہے ان پٹ آؤٹ پٹ کی جگہ جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ گرافکس ڈیزائنرز یا ویب ڈیولپرز بنائیں گے اور باقی جو جاوا ریلیٹڈ کوڈ ہے وہ اسٹل جاوا کے پروگرامرز لکھیں گے سو جاوا کا جاوا کا آنا پورے پیچھے بیک اینڈ کے لیے انتہائی ضروری ہے فرنٹ اینڈ کے لیے ہم یہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہم نے دیکھا کہ ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک دو ایک دو اور امپلسٹ آبجیکٹس ایکسس کرنے کا سنٹیکس ایک ہمارا امپلسٹ آبجیکٹ تھا پیج کانٹیکس پیج کانٹیکس کے آبجیکٹ کے تھرو آپ جی ایس پی پیج کے اندر جتنے بھی امپلسٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں جیسے ریکویسٹ ہے رسپانس ہے سیشن ہے یہ سارے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ نے رسپانس آبجیکٹ کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کا سینٹیکس یہ ہوگا کہ وہ ڈالر سائن کے اندر آپ آپ لکھ دیں گے page context dot response response response تو یہ کے پاس آبجیکٹ آبجیکٹ آ گیا اب کی ویلوز کو ایکسیس کر سکتے ہیں سملرلی پیرم ڈاٹ نیم ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کا استعمال ہم نے دیکھا ہے کہ پیرم ہمارا آبجیکٹ ہے اس کے آگے ہم وہ نیم لکھیں گے جو کہ ہمارا ان پٹ پیرامیٹر فیلڈ کا نیم ہوگا جیسے ہم نے لکھا تھا پیرم ڈاٹ ون سملرلی اگر آپ کسی کوکی کی ویلو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوکی کا امپلسٹ آبجیکٹ استعمال کریں گے ڈاٹ کے بعد اس کوکی کا نیم دیں گے اور ڈاٹ کے بعد اس کوکی کی ویلو دیں گے اگر آپ کو یہی کوڈ لکھنا پڑتا جاوا میں تو آپ کیا لکھ رہے ہوتے اپنے اسکرپلٹ کے اندر یا اپنے سرولیٹ کے اندر آپ لکھتے ہیں if cookie dot get name dot equals name then do something it تو وہ سارے سینٹیکس کو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے سمپلیفائی کر دیا ہے کوکی ڈاٹ نیم یہ نیم وہ نیم ہے جو اس کوکی کا نام ہے تو اکثر میں اس کوکی کو کال چلی جائے گی اور اس کی ویلو آگے ہمیں ایکسس ہو جائے گی سو ایکسپریشن لینگویج کے تھرو ہم لٹرلس کیسے یوز کرتے ہیں ہم آپریٹرس کیسے یوز کرتے ہیں کیسے امپلیسٹ آبجیکٹس کو استعمال کرتے ہیں یہ ہماری جو ہماری پچھلی اگزامپل تھی جس میں ہم نے دو نمبرس کو ایڈ کیا تھا اس میں ان میں سے کچھ چیزوں کا یوز آ گیا تھا ایک اور چیز ہم نے کہی تھی کہ ایکسپریشن لینگویج کے اندر آپ کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو اسکوپ کے اندر اسٹور ویریبلس ہوتے ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن بناتے ہوئے پیچھے ہم نے جب سرولیٹس میں کام کیا تھا یا جی ایس پی میں ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر میں کام کیا تھا تو اکثر ہم سرولیٹ کے اندر سیشن میں چیزیں رکھوا دیتے تھے یا ریکویسٹ کے اندر ریکویسٹ کے آبجیکٹ کے اندر چیزیں رکھوا دیتے تھے اور پھر ان چیزوں کو ہم اپنے جی ایس پی پیج پہ ایکسیس کر لیتے تھے تو بیسیکلی جب میں یہاں پہ آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان آبجیکٹس کو آپ کیسے ایکسیس کریں گے جو کہ کسی اسکوپ میں اسٹور ہیں تو یہ وہ آبجیکٹس ہیں جو کہ ہم نے اپنے سیشن کے میپ میں رکھوائے ہوئے ہیں یا ریکویسٹ کے میپ میں رکھوائے ہوئے ہیں تھوڑی سی آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیسے ان آبجیکٹس کو رکھا تھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشل لینگویج کے تھرو ہم ان کو ایکسس کیسے کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے کوئی آبجیکٹ اگر سیشن میں رکھنا ہوتا تھا تو ہم چیک کر لیتے تھے کہ کیا سیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے یا نہیں ہے ریکویسٹ آٹ گیٹ سیشن کے میتھڈ کے تھرو میں ایگزامپل دے رہا ہوں سرولیٹ کے اندر ہم کیا کرتے تھے یہ ہم اسکرپلیٹ میں بھی یہ کوڈ لکھ سکتے ہیں سرولیٹ کے اندر یا اسکرپلیٹ کے اندر کہیں بھی ہم یہ کام کر سکتے تھے اس کے بعد we use to create a new object جیسے ہم نے یہاں پہ پرسن پی کو نیو پرسن کیا ہوا ہے اکثر یہ جو پی کا آبجیکٹ ہے یہ as a result of query on the database ہمیں ریٹریو یہاں پہ ہو رہا ہوتا تھا ڈیٹا ایکسیس لیئر سے یہاں پہ ہم نے پرسن پیس ٹو نیو پرسن کیا ہے and P dot set name اس کا نام علی رکھتی ہے سو اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے پی جس کی ٹائپ ہے پرسن اور اس کا نیم علی ہے اور اس آبجیکٹ کو اب ہم چاہیں تو کسی بھی اسکوپ میں رکھ سکتے ہیں کوڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے اس کو سیشن اسکوپ میں رکھا ہے سیشن ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ اور پی نام کے آبجیکٹ کو ہم نے ایک آئیڈینٹیفائر کے ایک کی کے اگینسٹ رکھ دیا ہے جس کا نام ہے پرسن سو پرسن ہماری کی ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہمارا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے وہ ہے پی اور اگر ہم نے اسی کو سیشن اسکوپ کی بجائے ریکویسٹ اسکوپ میں رکھنا ہو تو ہم ریکویسٹ ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کرتے تھے جیسے ہم نے سیشن ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کیا ہے اس سے پہلے اسی طرح ہم اگر ہم نے ریکویسٹ کو رکھنا ہو تو ریکویسٹ ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کرتے تھے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سیشن میں بھی اپنا آبجیکٹ رکھوا سکتے ہیں ہم اپنا آبجیکٹ ریکویسٹ میں بھی رکھوا سکتے ہیں جب ہم پیور جاوا کوڈ لکھ رہے ہوں اسی کام کو ہم جی ایس پی پیج کے اندر چاہیں تو ہم یوز بین کا ٹیگ استعمال کر کے بھی کر سکتے ہیں جیسے J S P colon use bean I D میں ہم وہ آئی ڈی دے دیتے ہیں جو ہم نے رکھنی ہو جیسے پی ہے یہاں پہ کلاس میں پرسن آ جاتا ہے اور اسکوپ میں ہم وہ ویلو رکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو رکھنا ہو جیسے سیشن یا ریکویسٹ اور اس کے بعد ہم اس کی کوئی پراپرٹی سیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم نیم کی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں کس کی پی آبجیکٹ کی تو ہم نیم والی پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں اور نیم کی ویلو لکھ دیتے ہیں علی تو ہم چاہیں تو جی ایس پی کے اندر اس کے ٹیکس کو استعمال کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو سرولیٹ کے اندر بھی اپنے آبجیکٹس کو اسٹور کروا سکتے ہیں نارملی ہم سرولیٹ میں کرواتے تھے کیونکہ ہم جب model view controller architecture use کرتے تھے تو جی ایس پی پیج کے اوپر ہم اپنی جاوا کی کوڈنگ کو مینیمائز کر رہے ہوتے تھے اب ونس یہ آبجیکٹ ہمارے پاس اسٹور ہو گیا سیشن میں لیٹ سی کہ ایکسپریشن لینگویج اس کو کیسے ایکسیس کرتی ہے ایکسپریشن لینگویج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک J S P page available ہے تو اس کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے ڈالر اور پی ڈاٹ نیم اب یہ پی ہم نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا کیونکہ پی ڈکلیئر نہیں ہوا ہوا اور نہ ہی پی کوئی امپلسڈ آبجیکٹ ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے امپلسٹ آبجیکٹ کا ذکر کیا ہے پیج کانٹیکسٹ ہے پیرم ہے ریکویسٹ ہے سیشن ہے تو اگر پی کو امپلیسٹ آبجیکٹ ہوتا تو اس میں دیکھا جاتا لیکن پی کیونکہ کوئی بھی امپلیسٹ آبجیکٹ نہیں ہے اس لیے ہمارا جو سرور ہے وہ پہلے تلاش کرے گا پی کو پیج اسکوپ میں اگر پی پیج اسکوپ میں اویلیبل نہیں ہے تو وہ اس کو تلاش کرے گا ریکویسٹ اسکوپ میں اگر ریکویسٹ اسکوپ میں بھی اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے سرچ کی جائے گی سیشن اسکوپ میں اور پھر اس کے بعد اپلیکیشن اسکوپ میں یہاں پہ ہم ریزیوم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے لکھا تھا سیس ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ اور وہاں پہ ہم نے پی اسٹور کیا تھا تو پی جب ہم سیشن اسکوپ میں پہنچیں گے تو پی ہمیں مل جائے گا اور پی کی آپ نے کون سی پراپرٹی یہاں پہ ایکسیس کی ہے نیم تو پی کے اوپر آٹومیٹکلی ایک فنکشن کال ہو جائے گا پی ڈاٹ گیٹ نیم اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ فنکشن ڈیفائن کرنا پڑے گا اپنی جاوا بین کے اندر اور ہم جانتے ہیں کہ جاوا بین کو اگر اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ لکھا جائے تو وہاں پہ یہ فنکشن ڈیفائن ہوگا once this function is called تو اس کی ویلو ریٹرن ہوگی اور وہ ویلو ہمارے جی ایس پی پیج کے اوپر پرنٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپریشن لینگویج کے تھرو ہم اپنے ڈفرینٹ میں پڑے ہوئے آبجیکٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ان کی ویلوز کو ایکسس کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کو اس کی ایک ایگزامپل بھی دکھاتے ہیں بہت دفعہ ہم یہ والی ایگزامپل دیکھ چکے ہیں لیکن ہم وہی بات ہے کہ ایسی ایگزامپل یہاں پہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جیسے ملین ہو تو وہ ایڈریس بک کا ایک سرچ والا جو تھا کہ نام لکھیں گے اس کے اگینسٹ سرچ ہو کے چیزیں آ جائیں گی تو وہ ہم اس میں تھوڑی سی ایکسپریشن لینگویج یوز کریں گے اس میں بہت سارا جاوا کا کوڈ بھی ہوگا لیکن وہ کیا پرپز ہے وہ کوڈ دکھانے کا اور اس کو ہم نے کیسے ریموو کرنا ہے یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہوگا تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیسے اسٹورڈ آبجیکٹ کی ویلو ریٹریو کر سکتے ہیں یہاں پہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ ہم اسٹورڈ آبجیکٹ کی ویلو ریٹریو کر سکتے ہیں اور ہم نے جو آبجیکٹ کو اسٹور کیا ہوگا سیشن میں ریکویسٹ میں یا کسی اور اسکوپ میں وہ اپنے سرولیٹ کے اندر یا جی ایس پی کے ٹیگ کے اندر اسٹور کیا ہوگا تو کیا میں ایکسپریشن لینگویج یوز کر کے آبجیکٹس کو اسٹور نہیں کر سکتا کیا میں ایکسپریشن لینگویج کے تھرو آبجیکٹس کو ویلوز دے نہیں سکتا آبجیکٹ کسی پراپرٹی کو ویلو دے نہیں سکتا فار ایگزامپل جیسے میں نے یہاں پہ پی ڈاٹ نیم لکھا ہے تو نیم پرسن پی کے اگینسٹ جو نیم کی جو ویلو تھی وہ مجھے مل جائے گی پرنٹ ہو جائے گی کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ میں P dot name equals to X Y Z کچھ اور لکھ دوں یعنی کہ میں اپنے ویریبلس کو کیا ویلو اسائن بھی کر سکتا ہوں کیا میں اپنے آبجیکٹس کو ویلو دے بھی سکتا ہوں تو اس کا جواب یہ کہ ایکسپریشن لینگویج جب ایوالو ہو رہی تھی تو شروع کی جو ایکسپریشن لینگویج تھی اس میں صرف ریٹریونگ کی فیسلٹیز اویلیبل تھی اور یہ ڈالر سائن کے ساتھ اس کا استعمال تھا تو جیسے جیسے یہ ایوالو ہوئی کچھ اور آپ آگے جا کے فریم ورک دیکھیں گے جیسے جاوا سر یا اس طرح کی چیزیں اس میں ایکسپریشن لینگویج جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہیش سائن استعمال ہو رہا ہے ڈالر کی بجائے اور ہم ویلوز ہم اسٹور بھی کر رہے ہیں ویلوز ہم وہاں پہ بھی ریٹریو کر رہے ہیں اور اب ایک ایسی ایکسپریشن لینگویج آ رہی ہے جس میں ہم ویلوز کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں ویلوز کو اسائن بھی کر سکتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ ایکسپریشن لینگویجز ہیں یہ کیا مسئلہ ہے مجھے پہلے یہ سیکھنی پڑے گی تو پھر دوسری سیکھنی پڑے گی آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں بیکاز اب ایک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ایک یونیفائڈ ایکسپریشن لینگویج آ جائے تو کیا جب یونیفائڈ ایکسپریشن لینگویج آ جائے گی میرا پچھلا نالج ضائع ہو جائے گا اس کا جواب بھی نہیں میں ہے کیونکہ اسی کے اوپر تھوڑی اور ایڈیشن ہوں گی مطلب ریٹریو کرنے کا کام ویلیوز نکالنے کا کام آپریٹرز وغیرہ تو یہی ہیں ویلیو اسٹور کرنے کی کیپیبلٹی آ جائے گی سینٹیکس تھوڑا سا یونیفائی ہو جائے گا ڈالر سائن یوز کریں یا اینڈ سائن یوز کریں ہیش سائن یوز یوز کریں کیا کرنا ہے وہ ایک اسپیسیفکیشن آ جائے گی سو یہ ایک اسپیسیفکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ ان قریب آپ کے سامنے آ جائے گی یا by the time listen to these میں بھی آ بھی چکی ہو سو ایکسپریشن لینگویج کے اوپر ہم بات کرتے کرتے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ اسکوپس کے اندر ہم ڈفرینٹ ویریبلس کو ڈفرینٹ آبجیکٹس کو رکھ سکتے ہیں جب ہم کسی آبجیکٹ کا نام لیتے ہیں پی لکھتے ہیں ایکس لکھتے ہیں وائی لکھتے ہیں تو پہلے اس آبجیکٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ کوئی امپلیسٹ ویریبل تو نہیں ہے اگر امپلسٹ ویریبل ہے تو اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے امپلسٹ آبجیکٹ ہے تو اس پہ کام کیا جاتا ہے اور اگر یہ کوئی امپلسٹ آبجیکٹ نہیں ہے تو پھر اس ویریبل کو اسکوپس میں دیکھا جاتا ہے پیج اسکوپ میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے پھر ریکویسٹ اسکوپ پھر سیشن اسکوپ اور پھر اپلیکیشن اسکوپ اور اگر ان چاروں اسکوپس میں یہ آبجیکٹ نہ اویلیبل ہو تو پھر نل ویلیو ریٹرن کر دی جاتی ہے لیکن اگر چاروں اسکوپ میں سے کسی بھی اسکوپ میں یہ آبجیکٹ مل جائے تو پھر اس آبجیکٹ کو نکال لیا جاتا ہے اور جو اس کی پراپرٹی ایکسیس کی گئی ہوتی ہے جیسے پی ڈاٹ نیم لکھا تھا تو کورسپونڈنگ فنکشن کال کر دیا جاتا ہے جوابین بین کا پی ڈاٹ گیٹ نیم اور یہ سارا کام آپ کی نظر سے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے بیہائنڈ دا سینس ہو رہا ہوتا ہے تو جو سمپل ہمارے ویب ڈیزائنرس ہیں ان کو جاوا لینگویج کی جو کمپلیکسٹی ہے جو پروگرامنگ کی کمپلیکسٹی ہے اس سے کافی حد تک وہ شیلڈ ہو جاتے ہیں ان کی بچت ہو جاتی ہے سو لیٹ سی کہ ہم نے ایڈریس بک میں کہاں یوز کیا میں یہاں پہ پتا چلوں کہ ایڈریس بک میں جب بھی آپ آپ یوز کہیں گے کہ یہ تو کوئی خاص یوز نہ ہوا بہت مائنر سا یوز ہے بٹ دین وہ ایگزامپل ہماری یوز ہوگی ایک اور ایگزامپل کے بلڈ اپ میں سو لیٹ سی کہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کیا ہوا تو یہ ہمارا ایڈریس بک کا سرچ پیج ہے جس پہ ہم ایک نام دیتے ہیں اس کے اور سرچ کا بٹن پریس کرتے ہیں اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ریکارڈز آ جاتے ہیں جو بھی اویلیبل ریکارڈز ہوتے ہیں اس کی ذرا کوڈ دیکھتے ہیں یہ ہمارا ایم بی سی آرکیٹیکچر پہ بنا ہوا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس search person dot J S P ہے اس کا کوڈ ہم ذرا کوکلی کریں گے اس میں ہمارے پاس نیم کی فیلڈ ہے اور اس کے نیچے ہمارے پاس بٹنس لگے ہوئے ہیں سرچ کے اور ریسرچ کے اور یہاں سے جب ڈیٹا سبمٹ ہوتا ہے تو کنٹرولر سرولیٹ پہ جاتا ہے کنٹرولر سرولیٹ کے اندر ہم جیسے ہی ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ ایک ہی پیج ہے اور یہ ایگزامپل کو سمپل رکھنے کے لیے ہم سرچ پرسن کا میتھڈ کال کر لیتے ہیں اس کو ریکویسٹ اور ریسپانس آبجیکٹ پاس کر دیتے ہیں سرچ پرسن کے میتھڈ کے اندر ہم ڈیٹا ایکسس آبجیکٹ کو اپنی ڈیٹا بیس لیئر کو کال کرتے ہیں اور اس لیئر کو یوزر نے جو پیرامیٹر دیا ہوتا ہے string P name request dot get parameter name یہاں سے پیرامیٹر ریسیو کر کے اس کو پی نیم میں رکھتے ہیں اور اس لیئر کو یہ پیرامیٹر پاس کر دیتے ہیں جیسے P dot retrieve person list تو ہم نے ریٹریو پرسن لسٹ کا میتھڈ کال کیا ہے ڈیٹا ایکس آبجیکٹ کے اوپر اور اس کو پی نیم کا پیرامیٹر دے دیا ہے ڈیٹا بیس سے یہ ویلو ریٹریو کرے گا ڈیٹا بیس کا کوڈ میں اس وقت آپ کو نہیں دکھا رہا آپ نے پچھلے اپنے میں دیکھا ہوا ہوگا تو یہ ہمیں ایک لسٹ ریٹرن کرے گا جس کا نام ہم نے پرسن لسٹ رکھتی ہے پرسن لسٹ کو ہم ریکویسٹ کے ہیش میپ میں سیو کر دیتے ہیں so request dot set attribute P list list list comma person P ہماری کی ہے اور اس کے اگینسٹ جو آبجیکٹ اسٹور ہو رہا ہے وہ ہے پرسن لسٹ کا آبجیکٹ اس کے بعد اس ریکویسٹ کو ہم فارورڈ کر دیتے ہیں show person dot J S P پہ show person dot J S P پہ ہم آتے ہیں show person dot J S P کے اوپر یہاں پہ ہم اپنے ٹاپ پہ پیکجز امپورٹ کرتے ہیں java dot util and V U کا پیکج ہم نے امپورٹ کیا ہے اس کے بعد ٹیبل کریٹ کیا ہے جس کے اندر نیم ایڈریس فون نمبر کی فیلڈس ہیں اس کے بعد ہم اپنا اسکرپلیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں ارے لسٹ کو ریٹریو کرتے ہیں so request dot get attribute یہاں پہ پی لسٹ ہم کی دیں گے تو اس کے اگینسٹ جو ویلو پڑی ہوئی ہے جو آبجیکٹ پڑا ہوا ہے ارے لسٹ کا وہ ہمارے پاس آ جائے گا اس آبجیکٹ کو ہم نے ایک ارے لسٹ میں اسٹور کر دیا اس ارے لسٹ کا نام یہاں پہ ہم نے پرسن لسٹ رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم ایک لوپ چلاتے ہیں for less than person list size I plus plus ہر لوپ کے اٹریشن میں ایک آبجیکٹ نکالتے ہیں لسٹ میں اس کو کاسٹ کرتے ہیں اس کی اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں وچ از پرسن انفو اور اس کو ایک ویریبل میں اسٹور کر دیتے ہیں جو کہ پرسن ہے اس پرسن ویریبل کو ہم ریکویسٹ کے میپ میں سیٹ کر دیتے ہیں ریکویسٹ کے میپ میں اس لیے سیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اس کو تاکہ ہم ایکسپریشن لینگویج کے اندر اس کو ایکسیس کر سکیں ایکسپریشن لینگویج کے تھرو ہم پی ڈاٹ نیم کرتے ہیں پی ڈاٹ ایڈریس کرتے ہیں پی ڈاٹ فون نمبر کرتے ہیں تو اس پی آبجیکٹ کے اگینسٹ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ نے ایکسپریشن لینگویج نہ یوز کرنی ہو تو آپ پرسن ڈاٹ گیٹ نیم کرتے پھر پرسن ڈاٹ گیٹ ایڈریس کرتے اور person dot get phone number کرتے تو تب بھی اس کی ویلوز ہمیں ریٹریو ہو جاتی اور آپ جی ایس پی کے گیٹ پراپرٹی والے ٹیکس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جو جی ایس پی کی بینس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کام میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑا باقی سارا ہمیں جاوا کا کوڈ لکھنا پڑ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو فلپ کی زندگی ہے وہ اتنی ہی دشوار ہے جتنی پہلے تھی کیونکہ اب اس کو دو دو چیزیں سیکھنی پڑ رہی ہے یہاں پہ جاوا کا کوڈ بھی ہے اور ایکسپریشن لینگویج بھی ہے تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ ڈریس بک کا کوڈ جو ہم نے دیکھا ہے جو کہ میں نے کافی تیزی سے ذرا سا ریوائز کروایا آپ کو یہ وہی ہے جو کہ ہم کافی لیکچرز میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر ہے جی ایس پی سے سرولیٹ کو کال جاتی ہے سرولیٹ بینس کے تھرو اپنا کام کرتا ہے بزنس لاجک لیئر کے تھرو اپنا کام کرتا ہے وہ ہمیں جو ویلیوز واپس آتی ہیں ہم ان سے کسی اسکوپ میں رکھوا دیتے ہیں جی ایس پی پیج پہ ریکویسٹ کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور جی ایس پی پیج پہ جا کے وہ ویلیوز ایکسیس کر لیتے ہیں اب جو ڈفرینس آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس پیج کے اوپر ہم نے ویلیوز ایکسیس کرنے کے لیے ایکسپریشن لینگویج استعمال کی ہے اور ریکویسٹ میں سے جو ویلیوز ہمارے پاس جو پرسن پی جو پرسن کے آبجیکٹ آ رہے تھے ان کا P P dot dot dot name address اور فون کیونکہ ویلیوز ایکسیس کر لی ہیں جو مسئلہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ فار لوپ ایک استعمال ہو رہی تھی جس کے تھرو ہمیں ریل اسپیٹریٹ کرنا تھا اور ایک ایک کر کے آبجیکٹس کو نکالنا تھا تو وہ فال لوپ ابھی اسٹل وہی ہے اس فال لوپ کا کچھ بھی نہیں ہوا سملرلی اگر ہمیں کہیں اف ایلس کا اسٹرکچر استعمال کرنا پڑے تب ہم کیا کریں گے کیونکہ ایف ایلس بھی ہم نے دیکھے ایکسپریشن لینگویج میں تو کہیں ڈیفائن نہیں لوپنگ کہیں ایکسپریشن لینگویج میں ڈیفائن نہیں تو یہیں پہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ یہ کہ کہ ایکسپریشن لینگویج کا کام ہے ویریبلس کی ویلوز آپ کو دے دیتی ہے آپ نے ایک ویریبل رکھ دیا اس کی ویلو آپ کو دے دے گی دو نمبرس کو ملٹیپلائی کر دے گی کنکیٹینیٹ کر کے دکھا دے گی جو یوزر نے ان پٹ پیرامیٹرس دیے ہیں وہ آپ کو دے دے گی جو آپ نے امپلسٹ آبجیکٹس میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو دے دے گی یہ جو لوپنگ ہے جو ایف ایلس کے اسٹرکچر ہیں جو کنٹرول اسٹرکچر ہمارے یہ ایکسپریشن لینگویج کا پارٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جس چیز سے بات شروع کی تھی کہ ہم جاوا کا کوڈ مینیمائز کرنا چاہتے ہیں اپنے جی ایس پی پیجز کے اندر تاکہ جو عام ڈیولپرس ہیں ان کو لکھ سکیں تو وہ تو پرپز اچیو ابھی تک نہیں ہوا تھوڑا سا پرپز اچیو ہوا ہے تھوڑا سا کوڈ ہم نے مائنس کیا ہے لیکن باقی جو کنٹرول اسٹرکچرز ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں یہ جو کنٹرول اسٹرکچر ہیں یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے which is as J J S S T T L L تو کو ہم یوز کر کے وہاں پہ ان کنٹرول اسٹرکچر کو سمپل جاوا کے ٹیکس کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اور جی ایس ٹی ایل کے اندر ایکسپریشن لینگویج یوز ہوتی ہے اور یہ مل کے ایک پاورفل کمبینیشن بن جاتا ہے سو so, میری جو آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی وہی ہوگی کہ نیکسٹ لیکچر میں جب آپ آئیں تو اس ایکسپریشن لینگویج کا کوڈ دیکھتے آئیے گا یہ جو ہم نے آج ایڈریس بک والی ایگزامپل دیکھی ہے اس کو بھی اچھی طرح دیکھ رہیے گا ایکسپریشن لینگویج سے ڈریے گا مت کنفیوز مت ہوئیے گا it's just a way of simplifying your front end وہاں پہ جو ویلوز ریٹریو کرنی تھی ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے یا جو بین کی پراپرٹیز ریٹریو کرنی تھی اس میں پورا اسکرپٹ لکھنا پڑتا تھا بین کا آبجیکٹ نکالنا پڑتا تھا پھر اس میں سے اس کی ویلوز ایکسیس ہوتی تھی میتھڈ کال کرنے پڑتے تھے وہ چیزیں سمپلیفائی کرنے کا ہم نے ایک طریقہ سیکھ لیا ایکسپریشن لینگویج کی فارم میں ابھی جو کنٹرول اسٹرکچر ہیں یہ کہاں سے ہم نے کسٹم ٹیگ بنانا کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی تو یہ کسٹم جو ہیں اور لوگوں نے بھی بنایا ہے جاوا والوں نے اپنی لائبریری بنا دی ہے جس کو ہم جی ایس ٹی ایل کہتے ہیں جس میں بہت سارے ٹیگس پہلے سے بنے بنائے آپ کے پاس اویلیبل ہیں سو so, ان ٹیگس کے کمبینیشن میں جب ہم ایکسپریشن لینگویج کو استعمال کریں گے تو we will be able to eliminate most of the Java code from our page in simple cases میں تو ہم زیرو جاوا کوڈ کی جو تھیم ہے وہ اچیو کر لیں گے کہ فرنٹ اینڈ کے پیجز میں جی ایس پی پیجز میں ہمارا جاوا کا کوئی کوڈ نہیں ہوگا سمپل سے ٹیگز ہوں گے کنٹرول اسٹرکچر ایک دوسرے کام کے لیے اور ساتھ ایکسپریشن لینگویج ہوگی سو so, اسی تھیم کو کنٹینیو کریں گے کہ فرنٹ اینڈ کو کیسے اس کی جو uh, ہے اس کو کیسے سمپلیفائی کیا جائے جبکہ پیچھے بیک اینڈ پہ ہمیں اسٹل جاوا کی اور ایکسپرٹ پروگرامرس کی آپ جیسے ایکسپرٹ ڈیولپرس کی ضرورت ہے جو کہ وہ کوڈ لکھیں گے اور فرنٹ اینڈ پہ اس کو استعمال کیا جائے گا تو لیکچر میں ہم جی ایس ٹی ایل کریں گے اور جی ایس ٹی ایل کو ایکسپریشن لینگویج سے کنیکٹ کریں گے اسی ایگزامپل کو ریوزٹ کریں گے اس کو ذرا دیکھ کر آئیے گا اچھی طرح اور دیکھیں گے کہ فردر کیسے سمپلیفیکیشن ہمارے فرنٹ ہینڈ میں آتے جا رہی ہیں اللہ حافظ